لمبا بھی ہے اور بہت چوڑا بھی ہے آپ اندازہ لگاؤ کہ قرآن کی ایک آیت میں اس کو ایک ہزار سال کا دن بتلایا گیا آج تو چوبیس گھنٹے کا دن ہے دنیا میں لیکن قیامت کا دن ایک ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا دوسری جگہ فرمایا کہ دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا تو قیامت کا دن لمبا بھی بہت ہے اور قیامت کا دن چوڑا بھی بہت ہے اس لیے قیامت کے دن زمین تمام انسانوں کی رپورٹ بتلائے گی تمام انسانوں کی خبر دے گی اتنا ٹائم اس کو مل جائے گا ٹائم کم نہیں پڑے گا دنیا کے اندر تو بہت سے کاموں کے لیے بعض مرتبہ ٹائم کم پڑتا ہے لیکن قیامت کے دن ایک دن تقریباً پچاس ہزار سال کے برابر کا اسی لیے ٹائم بھی کم نہیں پڑے گا اور زمین کو پورا ٹائم ملے گا پوری بات بیان کرنے کے واسطے اب قیامت کے دن سب الگ الگ گروپ ہوں گے الگ الگ جماعتیں ہوگی الگ الگ جو ہے وفد ہوں گے نماز والوں کا گروپ الگ صدقہ خیرات کرنے والوں کا گروپ الگ روزہ رکھنے والوں کا گروپ الگ چوری کرنے والوں کا گروپ الگ زینا کرنے والوں کا گروپ الگ شراب پینے والوں کا گروپ الگ سب گروپ قیامت کے دن الگ الگ ہوں گے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ومتاز ایوہ المجرمون اے گنہ گارو سب تم الگ الگ ہو جاؤ جدا گروپ میں ہو جاؤ سب گار الگ الگ گروپ کے اندر ہوں گے یاد رکھو دنیا میں انسان بالغ ہوتا ہے شریعت کے احکام اس کے ذمے آ جاتے ہیں تو بالغ ہونے سے لے کر کے موت تک پورا اس کا ڈیٹا اس کے اعمال نامے کے اندر موجود ہے بالغ ہونے سے لے کر موت تک کی زندگی پورے پوری فرشتوں نے لکھ کر کے رکھی ہے اور جب انسان اس کو دیکھے گا تو سب چیز اس کو یاد آ جائے گی دنیا کے اندر انسان کوئی کام کرتا ہے پھر اس کام کو بھول جاتا ہے لیکن جب وہ بات سامنے آتی ہے تو پھر یاد آ جاتا ہے دنیا میں بہت ساری مرتبہ ہم کوئی بات کر کے لکھ کے بھول جاتے ہیں لیکن جب وہ لکھی ہوئی چیز سامنے آتی ہے تو آدمی کو یاد آ جاتا ہے قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ انسان نے دنیا میں جو کچھ کیا انسان سب بھول گیا لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں جو اعمال نامے میں موجود ہے جیسے ہی وہ سامنے آئے گی سب چیزیں جو ہے انسان کو یاد آ جائے گی ایسا عجیب منظر اس قیامت کے دن کے اندر ہوگا اب یہ تمام انسان جو قیامت کے میدان کے اندر آئیں گے تو میدان میں آنے کی کیا ترتیب ہوگی قبر سے نکل کر کے قیامت کے میدان میں کیسے جائیں گے تو پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ بہت سارے انسان پیدل چل کر پاؤں سے چل کر کے قیامت کے میدان میں آئیں گے قبر سے نکلے چلنے لگے اور چل کر کے قیامت کے میدان کے اندر پہنچ گئے نمبر دو بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالی سواری دیں گے بہترین سواری ہوگی خوبصورت سواری ہوگی یعنی دنیا میں جو اچھے اعمال کیے وہ اچھے اعمال ان کے لیے گاڑی بن جائے گی اب وہ سواری کوئی جانور کی طرح ہوگی جیسے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں یا کار کی طرح ہوگی کوئی بھی سواری ہوگی کہ انسان قبر سے نکل کر کے اپنے نیک عمل کی سواری کے اوپر بیٹھ کر کے قیامت کے میدان میں جائے گا اور نمبر تین اللہ حفاظت میں رکھے تیسرے نمبر سے بہت سارے لوگ اپنے منہ کے اوپر اپنے چہرے کے اوپر گھسٹ گھسٹ کر کے قیامت کے میدان میں جائیں گے آج لوگ پیر سے چلتے ہیں جن کے پیر کٹے ہوتے ہیں وہ سورین کے اوپر گھسٹ گھسٹ کر کے چلتے ہیں تو قیامت کے دن بہت سارے لوگ اپنے منہ کے اوپر گھسٹ گھسٹ کر کے قیامت کے میدان میں جائیں گے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا و ناشر وم یو اللہ وجوہ بکم و سما ہم ان کو قیامت کے دن جمع کریں گے چہرے کے اوپر گھسٹ کر آئیں گے اندھے ہوں گے گنگے ہوں گے بیرے ہوں گے ایک مرتبہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کافر کو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں سر کے اوپر گھسٹ گھسٹ کر کے لائیں گے تو سر کے اوپر چہرے کے اوپر کیسے چلے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالی پاؤں پر پیر پر چلاتے ہیں اسی اللہ تعالی کو پوری طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالی سر کے اوپر بھی چلائیں گے اللہ تعالی ہم کو خوبصورت سواریوں کے اوپر میدان قیامت کے اندر اپنے فضل اور کرم سے پہنچا دیوے اور حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوگی فٹی ہوئی آنکھیں ہوگی اور پسینہ ہوگا گناہ کی جتنا جتنے گنا اتنا پسینہ ہوگا چپل نہیں بدن پر کپڑا نہیں اس حال کے اندر حفاتن اوراطن غرل قیامت کے میدان میں آئیں گے دیکھو بھائی قبر سے نکلتے ہی تکلیف شروع ہو جائے گی ابھی تو جہنم آئی بھی نہیں ابھی تو قیامت کے میدان میں پہنچے بھی نہیں قبر سے نکلے سور پھونکا گیا قیامت کا دن آ گیا تکلیف شروع ہو جائے گی اور ایسی تکلیف ہوگی کہ لوگ جو ہے حیران پریشان ایک پکارنے والا فرشتہ جو آواز دے رہا ہوگا اس کی آواز کی طرف لوگ دوڑیں گے ان کے چہرے اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں پلٹ کر نہیں آئے گی پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی اور کلیجے عجیب حالت کے اندر ہو جائیں گے انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار اب مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم و وافئدتهم هواء اب قیامت کے میدان کے اندر آ گئے کیوں آئے بھائی قیامت کے میدان کے اندر آنے کا مقصد کیا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا یومس اپنے اعمال دیکھنے کے لیے آئیں گے ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے ہر ایک انسان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے اعمال کیسے دکھائے جائیں گے پوری زندگی کے اندر جو بات بولی جو کام کیے وہ فرشتوں نے لکھ کے رکھے ہیں اور وہ لوگوں کو دکھلا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بن کل یوم یمالئی کا حسیبہ اپنی زندگی کا ڈیٹا اپنی زندگی کی پوری رپورٹ خود پڑھو خود دیکھو خود حساب کرو اور دیکھنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کا انجام دیکھ لیں گے اپنے عمل کا انجام ان کو دکھایا جائے گا جیسے کہ ہم بھی اپنے آپس میں بول چال میں بولتے ہیں نا کہ اب میں تجھے دکھاتا ہوں تو جو ہے بہت طوفان مستی کرتا ہے اب میں تجھے دکھاتا ہوں تو دکھانے کا مطلب ہے طوفان مستی کی سزا دیتا ہوں تو اس طرح قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالی کی طرف سے دکھایا جائے گا نیک عمل کا نیک بدلہ برے عمل کا برا بدلہ اللہ کی طرف سے دکھایا جائے گا اور نیک لوگ اللہ اکبر اللہ ہم کو اس جماعت میں اپنے کرم سے شامل فرما دے وے ملائکہ فرشتے ان کو ویلکم کریں گے ان کا سواگت کریں گے ان کا استقبال کریں گے خود قرآن میں و تلقا جب یہ نیک لوگ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو فرشتے ان کو ویلکم کریں گے کتنی عجیب بات فرما دی قرآن کے اندر اللہ نے اسی لیے ہمارے دینی بھائیوں اپنے ہاتھ میں ہے کون سے گروپ میں اپنا نام لکھوانا ہے ہاں دو گروپ ہوں گے نیک آمال والا گروپ اور گناہ والا گروپ کون سے کون سے گروپ میں جانا ہے وہ خود فیصلہ کر لو خود ڈسیزن لے لو دنیا میں توبہ کرے گناہ سے بچے نماز پڑھے قرآن پڑھے صدقہ کرے خیرات کرے اچھے کام کرے برے بات سے روکے اچھے کام کی دعوت دے تو لوگ اچھے گروپ کے اندر ہوں گے جنتیوں والے گروپ کے اندر ہوں گے اللہ اس گروپ میں ہم سب کو اپنے فضل سے بنا دے اور دوسرا گروپ گنہ گاروں کا ہوگا نافرمانوں کا ہوگا اللہ اس گروپ کے ممبر بننے سے اللہ تعالی حفاظت فرماوے پھر کیا ہوگا ذرآن خیر مس کال ضرور شرح آیت میں ذرہ آیا ذرہ یہ ہم اپنی اردو میں بھی بولتے ہیں گجراتی میں بھی بولتے ہیں گجراتی میں ذرا بگاڑ کے بولتے ہیں جراک ذرا سا اردو میں بولتے ہیں یہی ذرہ ہے عربی زبان میں قریب قریب ہے سب یہ لفظ ذرہ کس کو کہتے ہیں جب دھوپ نکلتی ہے تڑکا نکلتا ہے اور چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے تو چھوٹے سے سوراخ کے اندر سے جب دھوپ گھر میں آتی ہے تو اس دھوپ کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے ذرے ہم کو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی کو ذرہ کہا جاتا ہے اس کو تم ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ پہ کچھ لگے گا نہیں لیکن بس آنکھ سے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ جو بالکل چھوٹے باریک دھوپ اور تڑکے کی روشنی اور لائٹ میں جو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کا نام ہے ذرہ اور چھوٹی چھوٹی جو چیونٹیاں ہوتی ہے کیڑی پیلے پیلے رنگ کی اس کو بھی عربی میں ذرہ کہتے ہیں اور وہ جو چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے نا اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا روٹی کا ایک ٹکڑا گوڑ لگا کر کے رکھ دو ترازو میں اور اس کا وزن کر لو چلو پچاس گرام وزن ہوا گڑ والی روٹی کا پھر اس کو کہیں رکھ دی اب اس کے اوپر بہت ساری چیونٹیاں جمع ہو جاوے کیڑیاں جمع ہو جائے تو کیڑی کے ساتھ وزن کرو تو بھی وزن میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا بس ایسے چھوٹے چھوٹے ذرے وہ بھی کیڑی باریک تو قیامت کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زندگی میں جو چھوٹی نیکیاں کی وہ بھی آدمی کے سامنے آئے گی اور جو بڑی نیکیاں کی وہ بھی سامنے آئے گی چھوٹے گناہ بھی سامنے بڑے گناہ بھی سامنے سب کچھ سامنے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لہو یو ملقی آمتی کتاب شورا اقرا کتاب سب کے اعمال کے چوپڑے دفتر سامنے آ جائیں گے نوٹ بک کے سامنے آ جائے گی جو فرشتوں نے لکھی اور اللہ فرمائیں گے اپنا امال نامہ اپنی نوٹ بک زندگی کی خود تو پڑھ لے جس نے دنیا کے اندر لکھنا پڑھنا سیکھا وہ بھی پڑھے گا جو ابھن تھا جاہل تھا جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ بھی لکھنا پڑھنا شروع کر دے گا ایسا وہ قیامت کا دن ہوگا سب چیز آدمی پٹافٹ لکھے گا پڑھے گا ارے پڑھنا شروع کر دے گا وانچنا شروع کرے گا ریڈنگ شروع کر دے گا تو میلس کال ذر خیر مس کال ذری یرا اسی لیے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا کسی بھی نیک کام کو چھوٹا مت سمجھو کتنا بھی چھوٹا سا نیک عمل ہو اس کو چھوٹا اور معمولی مت سمجھو بعض مرتبہ چھوٹا سا عمل جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے سبحان اللہ حدیث آپ نے سنی ایک کتے کو پانی پلانے سے جنت مل گئی ہاں کتے کو پانی پلایا جنت مل گئی اور بلی کو باندھ کے رکھا کھانا پینا نہیں دیا تو جہنم ملی کسی چھوٹے نیک کام کو چھوٹا مت سمجھو اور کسی چھوٹے گناہ کو معمولی مت سمجھو حضرت امام ابو داود رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے حدیث کے امام لیکن جنت کیسے مل گئی چھینک کا جواب دینے پر جنت مل گئی چھینک کا جواب چھینک کا جواب دینے کے لیے کشتی میں بیٹھے کنارے پر گئے جنت مل گئی ایک کشتی میں بیٹھ کر کے جا رہے تھے کسی نے کنارے کے اوپر چھینک کھائی الحمد کہا حضرت امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے وہ اسٹیمر والوں کے پاس کشتی کرائے پر مانگی بڑی اسٹیمر چلتی ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی بوٹ بھی ہوتی ایمرجنسی کے لیے پوچھا یہ چھوٹی بوٹ کتنے کے اندر کرائے میں ملے گی تو کہا تین درہم میں تین درہم میں وہ چھوٹی بوٹ کرائے پر لی کنارے پر گئے اس آدمی کو چھینک کا جواب دیا یرحمک اللہ اور اس نے جواب میں کہا کم اللہ کم یہ ہے پوری سنت سیکھ لو چھینک کھاتے وقت کہو الحمد للہ یا الحمد للہ العالمین یہ تو چھینک کھانے والا بولے اسی لیے کہ چھینک آنا یہ بیماری سے شفا کی نشانی ہے کے اندر شرائے حدیث لکھتے ہیں کہ بیماری کے اور تندرستی کے جو جراثیم ہے جمس ہے اس میں جب تندرستی کے جراثیم اور جمس جیت جاتے ہیں تو چھینک آتی ہے تو اس پر کہو الحمد اور سننے والا کہ وہ یرحم اللہ اور عورت ہوئے تو کہ وہ یرحم پھر چھینک کھانے والا کہ وے یہدیکم اللہ بالکم اللہ تم کو ہدایت دے وے تمہارے حالات درست کر دے وے تو امام ابو داؤد نے جا کے چھینک کا جواب دیا پھر بڑی اسٹیمر میں آ گئے رات کے وقت گیپ سے آواز آئی یا ایک انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو کہنے والے نے کہا ان ابا داود اشتر الجنت بسلاست دراہم ابو داود نے تین درہم میں اللہ کی جنت کو خرید لیا اس لیے کہ تین درہم میں انہوں نے چھوٹی سی ہوڑی بھاڑے لی اور کنارے پر گئے اور چھینک کا جواب دے کر کے آئے تو تین دن ہم کے اندر چھوٹی سی سنت ادا کرنے پر اللہ نے جنت عطا فرما دی سبحان اللہ کتنی بڑی اللہ تعالی کی شان کتنی بڑی اللہ کی مہربانی اسی لیے کسی چھوٹے سے نیکی کے کام کو معمولی مت سمجھو اللہ تعالی کو کوئی چھوٹی نیکی پسند آوے اور اس پر جنت دے دے اور کسی چھوٹے گناہ کو معمولی مت سمجھو کہ اس کے اوپر جہنم مل جاوے جیسے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بتلایا ہے نا وہ واقعہ آپ آتی میں کہ وہ ایک صاحب جا رہے تھے پان کھا رکھا تھا اور پان کھانے والے ادھر ادھر پچکاریاں مارتے پھرتے ہیں کتنا گوجواڑا اور گندگی کرتے ہیں تو گدا مل گیا راستے میں ڈوریٹی کا دن تھا تو گدے کے اوپر پچکاری ماری پان کی اور زبان سے یوں بولا کہ ارے ارے تجھے کسی نے رنگا نہیں چل میں تجھے رنگ دیتا ہوں یہ کہہ کر پچکاری مار دی گدے کے اوپر بس دیکھو کتنا چھوٹی سی معمولی گلتی اور بھول ہو گئی پچکاری مارنی تھی گدھے پہ ماری اور یوں بول کے ماری کہ تجھے کسی نے رنگا نہیں آج دریڈی میں یہ کہہ کر پچکاری مار دی انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا قبر کے اندر جنت کا بستر ہے جنت کے پھول ہے جنت کی راحتیں ہیں لیکن ہونٹوں کے اوپر سانپولیا ہے سانپ کا بچہ ہے جو پریشان کرتا ہے کاٹا رہتا ہے پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی حضرت یہ کیسے ہو گیا تو کہا وہ جو چھوٹی سی ایک غلط بات بولی تھی پچکاری مارتے وقت پر اس کی وجہ سے قبر میں یہ سزا ہو گئی اسی لیے کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو ہر نیکی چھوٹی بڑی کرو کسی گنا کو چھوٹا مت سمجھو چھوڑ دو گنا کو تو فمیا عمل مسکال ذرا تین خیرا فمیا مل مسکال ذرتن شرا اسی لیے زندگی کے اندر دیکھو ایک اہم مسئلہ یہاں پر ایک اور سمجھو ہر چھوٹی بڑی نیکی گناہ گنا موجود ہوگا اس کا مطلب کیا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کی باقی جس گناہ کو کرنے کے بعد توبہ کر لی انشاءاللہ وہ گنا امال نامے سے اللہ مٹا دیں گے نکال دیں گے اور جو نیکی اخلاص سے کی ہوگی وہ امال نامے میں دیکھنے کو ملے گی ورنہ جو نیکی اخلاص والی نہیں ہے وہ امال نامے میں خیر والے میں نیکیوں والے میں نظر نہیں آئے گی اور جو گناہ پر توبہ کر لی وہ گناہ بھی آمال نامے میں نظر نہیں آئیں گے ایک حدیث سنو میں حدیث سناتا ہوں ایزا تابل عبد جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے گناہ سے معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے اپنی حالت ٹھیک کر لیتا ہے تو پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو وہ گناہ بھلا دیتے ہیں یہ فرشتے جو ہیں نا جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے وہ ان علیکم وہ ان علیکم اللہ حافظ رام کاتبین یعلمون ما تو جو فرشتے ہمارے ساتھ ہے وہ فرشتے قیامت کے دن گواہی دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کی برکت سے فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں کتنی بڑی نعمت اللہ فرشتوں کو بھلا دے وے نمبر دو اس کے بدن کے آزا کو بھی اللہ تعالی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں ورنہ یہ باڈی ہاتھ پیر کان آنکھ ناک سب نے گناہ دیکھے ہیں اور وہ قیامت کے دن بولیں گے ہاں علی من اختیم عالا افواہم و تلی منا و تشہد اور جل کا نو اللہ سعالی نے منہ کے اوپر لاک لگا دیا مہر لگا دی اور ہاتھ بولیں گے پیر بولیں گے گواہی دیں گے جو برے کام دنیا میں کیے سب کی گواہی دیں گے ساکشی بنیں گے ریکارڈ بتلائیں گے لیکن اگر توبہ کر لی تو یہ بدن کے اعضا کو بھی اللہ بھلا دیں گے ہاتھ کو بھی بھلا دیں گے پیر کو بھی بھلا دیں گے پوری باڈی کو اللہ تعالی بھلا دیں گے کتنی بڑی مہربانی اللہ کی نمبر تین جس زمین پر گناہ کیا تھا اللہ اس زمین کو بھی بھلا دیں گے اور زمین پر سے بھی گناہ کی نشانیاں اللہ تعالی مٹا دیں گے تو یہ جو آیت بتلائی یوم تو حدیث اخبار رہا تو یاد رکھو زمین ایک ایک گنا کی ہر ہر گنا کی گواہی دے گی لیکن جب گناہ پر بندہ توبہ کر لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالی وہ گنا زمین کے اوپر سے مٹا دیں گے بلا دیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی کے سامنے جب بندہ حاضر ہوگا تو کوئی گواہ نہیں ہوگا گنا کوئی بتلانے والا نہیں ہوگا اور اللہ اس کو بخشا بخشایا جنت میں بھیج دیں گے اسی لیے جتنے گنا ہوئے جتنی برائیاں ہوئی جتنی نافرمانیاں ہوئی اس کے اوپر توبہ کر لو تو انشاءاللہ وہ گناہ مٹ جائیں گے ورنہ وہ گناہ ریکارڈ میں موجود ہوں گے اور اسی نسبت سے ایک اور بات سمجھ لو سب کہو سبحان اللہ سب کہو الحمد اللہ نے میرے اور آپ کے دل میں اپنے کرم اور فضل سے ایمان رکھا ہے اللہ اکبر اب اللہ سے دو دعا مانگو پہلی دعا کیا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والعکنی بالصالحین اے اللہ ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ دنیا سے مجھے اٹھانا ایک دعا یہ مانگو اور دوسری دعا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللہ ایمان اور ہدایت دینے کے بعد اب ہم کو ایمان ہدایت سے ہٹا نہ دینا تو ایمان دل کے اندر ہے ایمان دل میں موجود ہے ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ اللہ تعالی ایمان کی برکت سے جہنم سے نکال دیں گے جنت میں انشاءاللہ اللہ بھیج دیں گے تو جس نے پوری زندگی ایک بھی اچھا کام نہیں کیا گنا ہی گنا کیے لیکن کفر نہیں کیا شرک نہیں کیا ایمان والا تھا ایک بھی نیک عمل نہیں گنا ہی گناہ تو اللہ تعالی اس ایمان کی برکت سے گناہوں کی معافی کے بعد گناہوں سے صفائی کے بعد جنت میں داخل فرما دیں گے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے دل کے یقین کے ساتھ زبان سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ دیر سویرے بھی جنت میں بھیج دیں گے جو آدمی زندگی کی اخیری گھڑی تک موت آنے تک ایمان پر تھا اللہ اس کو تمام گناہوں سے صفائی کے بعد ہی جنت میں بھیج دیں گے من آخر نا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری بول کلمہ تھا جو اخیر تک کلمے پر جمع اگرچہ بول نہیں سکا آخری وقت میں لیکن اخیر تک ایمان پر تھا توحید پر تھا کلمے پر تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے تو فمیامل مس کال در تن خیرا ذرۂ خیر میں ایمان کا ذر خیر بھی شامل ہے کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے کفر شرک سے بچا ہوا ہے چاہے زندگی میں ایک بھی نیک عمل نہیں کیا تو دیر سویرے بھی اللہ جنت میں بھیج دیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے جب دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان کے اوپر اس نے خاتمہ عطا فرمائے اللہ ہمیشہ کفر شیر کا ارتداد نفاق شقاق سے بچا کے رکھے اللہ ہمیں خوب اعمال صالحہ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو جنتی سواریاں عطا فرمائے